جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے کہ ایک آدمی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا اور انہیں دی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خاموش رہے اس نے پھر دوسری بار عذیت دی تو ابو بکر خاموش رہے اس نے پھر تیسری بار عذیت دی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے بدلے میں کچھ کہا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے بدلہ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ اترا تھا جو اس آدمی کو اس کے کہے پر جھٹلا رہا تھا جب تم نے اس سے بدلہ لیا تو شیطان آ گیا اور جب شیطان آ گیا تو میں نہیں بیٹھ سکتا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چھیانوے